قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قالت الأعراب آمنا یہ بدو لوگ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں ایمان دل سے ہوتا ہے ابھی تمہارے دل ابھی پکے نہیں ہوئے اس لیے خود کو مسلمان کہو مومن نہ کہو یہ لمبی بات ہے حضرات محدثین اور مفسرین کے ہاں مسلم اور مومن کے فرق میں ولما والما یا کلو دیکھ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں گیا ہی نہیں ہے اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے تو پھر ایمان کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے نصاب کیا ہے جن سے ایمان مکمل ہو جائے گا یا ہمارے الفاظ میں ایمان بن جائے گا اللہ نے کہا نصاب لے لو آسان سا نصاب ہے ان ن ملمک الدینہ اصل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو خود کو مومن کا نصاب لے لو آسان سا نصاب ہے ان نمل مینون الدینہ اصل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو خود کو مومن کہنے کا حق ہے وہ کون لوگ ہیں آمنو باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اس میں وہ چھ چیزیں ساری آ گئی آخرت اور ملائکہ اور کتب اور تقدیر اور بات کیونکہ سب اللہ کے اس میں آتی ہیں ذات صفات اور اس کے احکامات میں وہ رسولی کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر سم لم یار پھر کسی شبہ میں نہ پڑے وہ جا دوں فی سبیل اللہ اور اپنی مال اور اپنی جان سے اللہ کے رستے میں جہاد کریں بلائے الصادقون یہ سچے لوگ ہیں تو اگر بدو حضرات دیہاتی حضرات آپ لوگ پکے مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر ایمان اللہ اور اس کے رسول پر شک سے دل پاک اور جان کی قربانی اور مال کی قربانی میدان جہاد میں یہ نصاب ہے پورا کرو اور شوق سے خود کو مومن کہو اللہ بھی تمہیں مومن کہے گا اور ایمان والوں کے ساتھ تمہارا حشر بھی فرمائے گا الحمدللہ سورہ حجرات اجرات بھی ختم ہو گئی